شہزادی نینا اور سینٹو بھائی ایک وقت کا قصہ ہے پیرامڈس کے پار تھا لال سمندر اور آسمان کو چھوتی ایک مینار وہاں ایک بینگنی جنگل تھا جو کہلاتا تھا میرا کو ملک میرا کو ملک دنیا کی سب سے خوبصورت تلسمی باشندوں کا گھر تھا اور ایک تلسمی بلبلے کا گمد اس کی حفاظت کرتا تھا جو اسے باقی کی دنیا سے اوجھل رکھتا تھا میرا کو ملک پر سینٹ اور یہ آدھے گھوڑے اور آدھے انسان تھے سب سے بڑا بھائی پیگازینڈر زینڈر تینوں میں سب سے دانش مند اور سمجھدار تھا وہ سلطنت میں قانونی اور انتظامی سبھی فیصلے لیتا تھا پر وہ بہت جلدی خفا بھی ہو جاتا تھا دوسرا بھائی ڈولارو سب سے طاقتور تھا اور اس کے اختیار میں تھی اس غمت کی حملہ وروں سے حفاظت کی تنظیم سب سے چھوٹا بھائی ایرین پوری سلطنت میں سب سے خوبصورت اور حسین بسر تھا وہ دکھنے میں اتنا پرکشش تھا کہ مرمیڈ پریاں اور ڈریگن لیڈیز خود کو روک نہیں پاتی اور اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ایرین کے اختیار میں تھے تلسم اور موجیزے اور اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس بات کا خیال رکھے کہ کوئی بھی اپنے تلسم کا بے جا استعمال نہ کرے مل کر یہ سینٹر اور بھائی اس مراق و ملک پر حکومت کرتے تھے اور اس بات کا خاص توجہ دیتے تھے کہ ہر کوئی امن چین سے رہے جب باہر آئی تو یہ وقت تھا تلسم کے سب سے بڑے مقابلے کا جہاں میرا کو ملک کے الگ الگ حصے سے ساحر اور ساحرہ حصہ لینے آتی تھی اور بھائی جو اس ملک کے سب سے بڑے خود تھے ان کے منصف بندے بھیڑ سے انتظار کرتے سب سے پہلے آئی ڈیمسل جس نے بھائیوں کے آگے سجدہ کیا اور پھر اس نے ایک برف کا مجسمہ پیگا کے گلاس سے نکالا جو بالکل پیگازینڈر کی طرح لگتا تھا پیگازینڈر مسکرایا بھیڑ نے تالیاں بجائی اگلا آیا ایک چلتے پھرتے پانی کے بیرل میں ہرا مرمین اس نے بھائیوں کے سامنے سجدہ کیا اور پھر اس نے ہوا میں پانی کے بلبلے بنائے پھر وہ ہوا میں پانی سے اچھلا اور خود کی چھوٹی چھوٹی شکلیں اختیار کی جو ان بلبلوں میں قید تھی وہ بلبلے ایک ساتھ اکٹھے ہوئے اور یہ ہرا مرمین اپنے اصلی شکل میں پھر سے نمایاں ہو گیا پیگا زینڈر نے ڈورالو کی طرف دیکھا اور سر ہلایا اگلا آیا لائن جو اتنا اچھل سکتا تھا کہ جس کے مقابلے اور کوئی نہیں اچھل سکتا پھر آئی ڈریگن لیڈی جس کے بعد آئی ایک پری یہ پورا دن چلتا رہا اور بھیڑ نے اس کا پورا لطف اٹھایا جب آخر میں بھائی مشورہ کرنے لگے کہ فتح آپ کون ہوگا اچانک کسی کی پکار سنائی دی ہیلو کیا کوئی ہے مجھے لگتا ہے کہ میں گم ہو گئی ہوں کوئی باہری حملہ ایرین فوراً کھڑا ہو گیا اس نے اپنی تلسمی چھڑی نکالی اس سے پہلے کہ وہ کوئی تلسم کر سکتا جھاڑیوں سے اچانک اتنی خوبصورت خاتون نکلی کہ وہ سکتے میں آ گیا وہ خاتون ایک بہت خوبصورت نیلا لباس پہنی تھی وہ ایک شہزادی لگتی تھی مجھے بہت خوشی ہے کہ مجھے دیکھنا نصیب ہو رہا وہ خاتون بے ہوش ہو کر گر پڑی سبھی میراکن اس کے آس پاس اکٹھے ہو گئے اور اسے حیرت سے دیکھنے لگے کوئی انسان کیسے میں داخل ہو سکتا ہے ڈورالو نے اڑتے ہوئے ہوا میں چھلانگ لگائی اس اس کی فوج کے پیچھے ہی ہوا میں آئی اور ایک ایک کر کے انہوں نے بھی چھلانگیں لگائی اس دوران ایرین نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اپنی انگلی نینا کی کن پٹی پر دبائی تم کیا دیکھ سکتے ہو صرف اس کا نام شہزادی نینا مجھے اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے اس کی یادیں دھندلی ہو گئی ہیں پہرے داروں اسے جیل میں اٹھا کر لے جاؤ اور اسے سیل کر دو جب تک ڈورالو یہ پتا نہ کر پائے کہ وہ گھسپیٹیا کون ہے پہرے داروں نے فوراً ہی اپنے تلسم کا استعمال کرتے ہوئے نینا کو اٹھایا اور اسے قید خانے والے مینار تک لے گئے جبکہ وہ بے ہوشی میں ہی ہوا میں اڑ رہی تھی اس رات ڈورالو اپنے بھائیوں کے پاس واپس آیا اور انہیں بتایا کہ وہ اس تحقیقات میں ناکامیاب رہا کہ شہزادی نینا میرا کو ملک میں کیسے داخل ہوئی کیونکہ تلس میں گمد ہر طرف سے بند تھا ہم اس کی تحقیقات کرتے رہیں گے کیونکہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی انسان نے ہمارے علاقے میں قدم رکھا ہو اور ہمیں پتا نہ چلا ہو تب تک یہ خاتون قیدی کے روپ میں بنی رہے گی ڈورالو متحق ہوا اور چلا گیا جبکہ ایرین کافی فکر مند لگا اس رات ایرین اپنے قید خانے میں ہوا جہاں نینا کو رکھا گیا تھا وہ لیٹی تھی اور رو رہی تھی جب اس نے ایرین کو دیکھا تو وہ فوراً پاؤں پر گر پڑی مہربانی کر کے مجھے جانے دو کیونکہ میری کوئی خطا نہیں اور یقیناً کچھ غلط کرنا بھی نہیں چاہتی میں یہاں ایک چکردار طوفان کی وجہ سے آ گئی ہوں جس نے میری پوری سلطنت کو نیست و نابود کر دیا مجھے رہا کر دو ہارس مین اسے ہارس مین کہتے ہوئے سن کر ایرین مسکرایا <laughs> فکر مت کرو پری زادی اب مجھے علم ہے کہ تم کون ہو میں اپنے بھائیوں کو سب کچھ بتا دوں گا اور وہ تمہیں آزاد کر دیں گے <gasps> بہت بہت شکریہ ہارس مین کیا مہربانی کر کے اسی وقت ہم انہیں بتا سکتے ہیں کیونکہ اس قید خانے میں میرا سانس لینا دشوار ہو رہا ہے مجھے جانے دو میرا سب سے بڑا بھائی اپنی نیند کی بابت بہت سنجیدہ ہے اور جب وہ سوتا ہے تو کسی کو اس میں دخل ڈالنے کی اجازت نہیں پر فکر مت کرو اپنے تلسم سے میں تمہیں کھلے باغ میں لے کر جاؤں گا جہاں تم تاروں کی چھاؤں میں تازی ہوا میں سانس لے سکتی ہو اس سے پہلے کہ سورج نکلے ہم واپس قید خانے میں آ جائیں گے اور پھر میں جا کر تمہارے بارے میں اپنے بھائیوں سے سب کچھ بتا دوں گا تم ایک بہت ہی رحم دل ہارس مین ہو سونے کی کوشش کرتا ہوا آدھی نیند میں موتلا ایک چمگا جو قید خانے کے باہر الٹا لٹکا تھا اس نے اپنا گلا کھنگالا کیا اب میں تھوڑی دیر سو سکتا ہوں معاف کرنا اچھو چمگا دڑھ ہم تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دیتے ہیں ایرین نے اپنی تلسمی چھڑی سے ایک بہت ہی کرشمائی دروازہ دیوار میں بنایا اور دونوں قید خانے سے باہر گئے ہاتھ پکڑے ہوئے ادسوئے چمگادر نے بڑبڑاتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لی اچھا ہوا چھٹکارا ملا باہر چاند پورے شباب پر تھا اور تارے اتنے خوبصورت لگ رہے تھے جتنا وہ پہلے کبھی نہیں لگے ایرین نے اپنی تلسمی چھڑی سے خود کو ایک انسان میں تبدیل کر لیا نینا نے اس کی طرف تعریفی انداز سے دیکھا کیونکہ اس چاند کی روشنی میں ہی وہ اس کا منہ صاف دیکھ پا رہی تھی اسے فوراً ہی اس سے محبت ہو گئی دونوں مخملی گھاس پر لیٹ گئے اور بنا کوئی لفظ بولے ستاروں کی جانب دیکھتے رہے ان کی انگلیاں ایک دوسرے میں الجھی ہوئی تھی کیونکہ وہ ہاتھ پکڑے تھے خوش نما شبا ان کے بالوں کو اڑا رہی تھی اور جلد ہی دونوں کو نیند آ گئی اگلے دن جب سورج نکلا ایک پہرے دار دوڑا دوڑا دربار میں آیا اور پیغازینڈر زینڈر کو اطلاع دی کہ شہزادی نینا غائب تھی بھائی جان فکر مت کرو کیونکہ وہ لڑکی زیادہ دور نہیں گئی ہوگی میں آپ کے سامنے اسے پیش کروں گا نہیں میں اس قیدی کو اپنے ہاتھوں سے خود پکڑوں گا سپاہیوں ایرین کو اطلاع کرو کہ وہ آ کر ہم سے ملے ہم قیدی کی کھوج کر رہے ہیں پہرے داروں نے سر ہلایا اور دونوں سینٹو بھائی ہوا میں اڑتے ہوئے گئے اس دوران ایرین اور نینا کی جاگ کھلی جب سورج کی گرنے ان کی چہرے پر گرین دونوں ایک دوسرے کی جانب مسکرائے مجھے تمہارے ساتھ رہ کر مسرت ہوئی ہارس مین میرا نام ہے ایرین دونوں مسکرائے اور ایک دوسرے کو آغوش میں لیا ان کے آگوش کی گرماہٹ نے اسے پھر سے سینٹور بنا دیا پیگازینڈر اور ڈولارو جو باہر اڑ رہے تھے شہزادی کو تلاشتے ہوئے اچانک انہیں یہ منظر دکھا غدار ایرین اور نینا ان کی جانب مڑے جب وہ دونوں نیچے آئے غصے میں نے اپنی شمشیر نکالی اور اسے ایرین کے کندھے پر رکھی تم غدار ہو یہ لڑکی تمہارے لیے اپنے بھائیوں اور میرا سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے بڑے بھائی پلیز میں سمجھا سکتا ہوں کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو مجھے دیکھنا تھا وہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے وہ آگے بڑھا اور ایرین کے ہاتھ سے اس کی تلسمی تم میرے بھائی نہ ہوتے تو میں تمہیں سزائے موت دیتا پر میرے خیال سے تمہارے لیے یہ بہتر سزا ہوگی پیگا زینڈا نے اپنی تلسمی چھڑی ایرین کی چھڑی کی طرف بڑھائی اور جلدی اس کی ساری تلسمی قوت نکال لی تمہیں اب میرا دیش نکالا دیا جاتا ہے اور جیسے ہی تم اس گمت سے باہر نکلو گے تم انسان کے روپ میں بدل جاؤ گے جو تم نے اس لڑکی کے لیے اپنی مرضی سے اختیار کیا تھا لیکن بڑے بھائی بھائی جان کا فیصلہ آخری ہے نکل جاؤ ایرین اور نینا مڑے اور چلے گئے جیسے ہی ایرین نے غمت کے باہر قدم رکھا وہ اپنی انسانی شکل میں تبدیل ہو گیا دونوں نے ہاتھ پکڑے اور وہ نکل پڑے جتنا ممکن ہو سکے میرا کو ملک سے دور جانے کے لیے ایرین اداس تھا اور نینا بھی اداس تھی کیونکہ وہ اس سب کے لیے خود کو گنہگار ٹھہرا رہی تھی بعد میں اس دن جب وہ ایک آبسار کے پاس پھل کھانے کے لیے اور پانی پینے کے لیے بیٹھے کچھ سول ریپس اچانک ہوا میں نمایاں ہوئے وہ بہت ظالم ہنسی ہنسے ان کا اگوا شڈوہا ان سب میں سب سے ظالم سول ریپا تھا ایرین جو سب سے خوبصورت سینٹور تھا وہ یہاں انسانی شکل میں انسانی خاتون کے ساتھ ہے تو یہ سچ ہے تمہیں میرا کو سے جلا وطن کیا گیا ہے نینا ایرین کے پیچھے چھپ گئی جب اس نے غصے میں شدوہا کی جانب دیکھا ناراض مت ہو میں یہاں بس تم سے دوستی کرنے آیا ہوں شرکت کرو مجھے تلسمی علم سکھاؤ اور مل کر تم اور میں میرا کو ملک پر حملہ کریں گے صرف تم اور میں میں اپنے بھائیوں سے غداری کبھی نہیں کروں گا احمد مت بنو تمہارے بھائیوں نے تمہیں اپنے ہی گھر سے باہر پھینک دیا کیا تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا پیگا سینڈر کو صرف اپنے لیے تخت و تاج چاہیے وہاں میرا کو ملک میں اس ادھ سوئے چمگادر نے پہرے دار سے سب سنا فوراً ہی وہ پیگازینڈر کے پاس گیا اور اس نے وہ سب حال بیا کیا جو اس نے اپنے کانوں سے سنا تھا او دانشمند بادشاہ ایرین بے گناہ ہے اور شہزادی بھی آپ کا بھائی آپ کے نیند میں خلل نہیں ڈالنا چاہتا تھا اور اس کے لیے آپ کو اطلاع کرنے کے لیے وہ صبح کا انتظار کر رہا تھا بہت شرمسار ہوا اس نے ڈولاروں کی جانب دیکھا اور کہا ڈولالو میں نے ایک بہت بڑی غلطی کر دی چلو فوراً جا کر ہم اپنے بھائی کو لے آتے ہیں تم میری جان لے سکتے ہو پر میں تمہارا یقین کبھی نہیں کروں گا اور اپنے بھائیوں کے خلاف نہیں ہوں گا تو پھر ٹھیک ہے تم میرے آگے کوئی چارہ نہیں رکھ رہے شروع نے اپنا کالا جادو ایرین پر نازل کیا پر نئی نا سیدھے اس کے سامنے کھڑی ہو گئی اور اس نے اس کا حملہ سہا میرا نہیں تبھی پیگازینڈ اور ڈولارو وہاں پہنچی اور انہوں نے زبردست قوت اپنی تیز میچ سے تعمیر کی سبھی سول ریپس کے ساتھ خاک میں تبدیل ہو گئے بیگا سینڈر اور ڈولارو ایرین کے قریب اترے جو نینا کی لاش اٹھائے روئے جا رہا تھا نے اپنی جادو کی چھڑی سے اسے زندہ کیا اور اس نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولی ایرین بہت ہی خوش تھا بہت بہت شکریہ بھائی جان میرا شکریہ مت کرو چھوٹے کیونکہ یہ میری ہی خطا تھی کہ میں نے تمہیں جلا وطن کیا تمہیں بولنے کا موقع بھی نہیں دیا آپ نے وہی کیا جو ایک بادشاہ کرتا اور اس لیے ہم آپ کا احترام کرتے ہیں اور ایرین نے ایک دوسرے کو آغوش میں لیا مجھے بہت خوشی ہے کہ تم اپنے بھائیوں کے ساتھ پھر سے مل گئے ایرین مہربانی کر کے مجھے رخصت ہونے دو تم نہیں جا سکتی مجھے تم سے محبت ہے مجھے بھی تم سے محبت ہے ایرین پر میری جگہ تمہارے ساتھ نہیں ہے میں ایک انسان ہوں جس نے تمہیں بہت تکلیفیں دی ہیں مہربانی کر کے اپنی سلطنت میں واپس جاؤ اور اپنے لیے خوبصورت سینٹور کو انتخاب کرو نینا اور ایرین کی آنکھوں سے اشک بہ رہے تھے میری طرف دیکھو اب میں ایک سینٹور نہیں ہوں میں ایک مرد ہوں اعلیٰ حضرت اپنے بھائی کو اپنے ساتھ لے جائیے کیونکہ وہ میری بات نہیں سنے گا اور اسے نہیں سننی چاہیے یہ کہتے ہوئے پیگازینڈر نے اپنی جادو کی چھڑی گھمائی طوفان کے بادشاہ کو بلانے کے لیے پتے سر سر آنے لگے اور اچانک ایک شکل جو ہوا کے گھیروں سے گھری تھی نمایاں ہوئی او عظیم تیرے لیے کیا حکم ہے تمہارے غصے نے شہزادی کی پوری سلطنت اور ان کے سبھی عزیزوں کو ہڑپ لیا ہے میں چاہتا ہوں کہ تم وہ سب واپس کر دو جیسے وہ پہلے تھا تم ان کے والد یعنی بادشاہ کو بھی اطلاع کرو گے کہ وہ صحیح سلامت ہیں اور سب سے چھوٹے بھائی ایرین سے نکاح کر رہی ہیں ان سے کہو کہ میں نے انہیں نکاح کا نیوتا دیا ہے چکردار طوفان کے بادشاہ نے سے ہلایا اور غائب ہو گیا نینا فوراً ہی خوشی میں اچھلی اور اس نے پیگازینڈا کو آگوش میں لے لیا پیگازینڈا خاموش کھڑا رہا جذبات سے محروم چہرہ لیے اور ویسا ہی ایرین اور ڈولارو نے کیا مجھے مجھے معاف کرنا حضور <laughs> پیگا سینڈا نے ایرین کو اس کی تیس قوتیں واپس کر دی وہ اب خود کو ایک سینٹورین اور انسان کی شکل میں جب بھی اس کا جی چاہے تبدیل کر سکتا تھا نکاح فوراً ہی ہوا اور میرا کو ملک میں ایک مرتبہ پھر ہر کوئی امن چین سے رہنے لگا اور جہاں تک پیگا زینڈا کا سوال ہے اس نے عہد کیا کہ وہ کبھی بھی کسی انجام تک پہنچے بنا فیصلہ نہیں کرے گا